بابری مسجد ہم تجھ پہ رش کرتے ہیں کہ تو نے ہم سے پہلے اپنی جان قربان کر کے امت مسلمہ کی نوجوانوں کی بیداری کا ایک ذریعہ بنا دیا بابری مسجد ہم تجھے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا خون گرتا اور امت کا یہ جمود ٹوٹتا چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری لاشوں کے ٹکڑے ہوتے کافر ان ٹکڑوں کے اوپر اور یہ نوجوان بیدار ہو کر آئندہ نسل کا ایمان بچانے کے لیے ہاتھ تھام لیتا ہوتا تو یہ کہ ہمیں کسی سولی پر لٹکایا جاتا اور ہمارے خون کے قطرے زمین پر گرتے تو علماء بھی سمجھ لیتے کہ انقلاب کا راستہ صرف جہاد ہے صرف جہاد ہے لیکن بابری مسجد ہم پیچھے رہ گئے ہم صرف گفتار میں لگے رہ گئے تو نے کردار کے اندر پہلا قدم رکھا تو نے شہادت کو قبول کیا تو شہید ہو گئی تیرے اینٹ اور گارے کو تقسیم کر دیا گیا تیرے وجود کو ختم کر دیا گیا لیکن میرا کل بھی ایمان تھا میرا آج بھی ایمان ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتا بل آیا شہید زندہ ہوتا ہے بابری مسجد تو کل بھی زندہ تھی تو آج بھی زندہ ہے اگر تیرے در دیوار کو گرایا گیا انشاءاللہ انشاءاللہ تیرے فرزند وہ انتقام لیں گے کہ دنیا کہے گی کہ بابری مسجد زندہ ہے